اجتماعی فرائض کا اخلاقی تخیل اگر انسان کی جبلی خواہشات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصلیت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ادنا سے ادنا درجے کے حیوانات میں بھی موجود نہ ہو جس طرح ایک انسان اچھے اچھے خوش ذائقہ غذائیں کھانے کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح ایک گھوڑے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوب ہری ہری گھاس کھانے کو ملے جس طرح ایک انسان اپنے اپنائے جنس پر غلبہ اور قوت حاصل کرنے سے خوش ہوتا ہے اسی طرح ایک مینڈے کے لیے بھی اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مینڈا اس کی ٹکر کا مقابلہ نہ کر سکے جس طرح ایک انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدافعت اور بچاؤ کی تدبیریں کرتا ہے اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے پس مجرد خواہشات کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے البتہ جو چیز اسے ادنا درجے کے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانات کی زندگی کا منتہائی مقصود ان خواہشات کا پورا کر لینا ہے مگر انسان کی زندگی کا مقصد ان خواہشات کا حصول نہیں ہے بلکہ وہ ایک بلند تر نصب العین کے لیے ایک لازمی وسیلے کے طور پر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر انسان کے سامنے فی الحقیقت حیوانی مقاصد سے بلند کوئی انسانی نصب العین نہ ہو اور وہ اپنی ذہانت اور اس عقل کو جو خدا نے اسے عطا کی ہے صرف ایسے وسائل اور طریقے تلاش کرنے میں صرف کرے جن سے وہ زیادہ اچھی طرح اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا حیوان تو ضرور بن سکتا ہے مگر ایک اعلیٰ درجے کا انسان نہیں بن سکتا انسان اپنے بقائے حیات کے لیے روزی کمانے پر مجبور ہے کہ نہ کمائے گا تو بھوکوں مر جائے گا عوارض طبعی سے محفوظ رکھنے کے لیے مکان بنانے کپڑے پہننے اور دیگر وسائل حفاظت مہیا کرنے پر مجبور ہے کہ نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بھی مجبور ہے کہ اس کوشش میں دریغ کرے گا تو ذلت اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا لیکن محض ان ضروریات کو پورا کر لینا فی نفسی ہی کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ ہے اس بلند مقصد کے حصول کا جس تک پہنچنا انسانی زندگی کا اصلی متمح نظر ہے پس سچا انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے حقوق صرف اس لیے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنے شہر اپنی قوم اپنے ملک اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے ان فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے جو کائنات اور خالق کائنات کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں انسانیت کا اصلی معیار انہی حقوق اور فرائض کو سمجھنا اور پوری طرح ادا کرنا ہے اور انسان پر اپنی ذات کے حقوق ادا کرنا اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذمے صرف اس کے اپنے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق بھی ہیں اگر وہ اپنا حق ادا نہ کرے گا تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے قاصر رہے گا جب افراد کے لیے انسانیت کا یہ معیار صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجموعہ افراد کے لیے بھی یہی معیار صحیح نہ ہو جماعت بن جانے سے آدمیت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو جاتی اسی لیے بنی آدم کی اجتماعی شرافت کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو انفرادی شرافت کا ہے اگر ایک ایسا آدمی جس کی زندگی کا نصب العین اپنی تن بربری اور اپنی خدمت نفس کے سوا کچھ نہ ہو ہماری نظروں میں ایک زی عقل حیوان سے زیادہ وقت نہیں پا سکتا تو یقیناً ایک ایسی انسانی جماعت بھی متمدن جانوروں سے زیادہ وقت کی مستحق نہیں ہے جس کی کوششوں کا دائرہ صرف اپنی صلاح اور فلاح اپنی ترقی اور بہبود اور اپنے امن و چین تک محدود ہو اور عام انسانی فلاح سے اس کو کچھ مطلب نہ ہو اگر ایک ایسے آدمی کو جو اپنے گھر کی آگ بجانے اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی مدافعت کرنے میں تو خوب مستعد ہو لیکن دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر دوسرے کے حقوق پامال ہوتے اور دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو مٹتے دیکھ کر ٹس سے مسنا ہوتا ہو ہم ایک بہترین آدمی کہنا تو درکنار ایک اچھا آدمی بلکہ آدمی کہنے میں بھی تعمل کرتے ہیں تو ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت کو ہم بہترین یا کم از کم شریف قوم کیوں کر کہہ سکتے ہیں جو اپنا گھر بچانے اپنی حفاظت کرنے اور اپنے سے بدی اور شرارت کو دفع کرنے کے لیے تو سب کچھ کرنے پر تیار ہو مگر جب دوسری قوموں پر بدی کا غلبہ ہو دوسری قومیں شیطانی قوتوں کی سرکشی سے تباہ ہو رہی ہوں اور دوسری قوموں کی اخلاقی مادی اور روحانی زندگی برباد ہو رہی ہو تو وہ ان کی نجات ان کی آزادی اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دے جس طرح افراد پر اپنے نفس ہی کے نہیں بلکہ اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ان کا فرض ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم پر بھی اپنے خالق اور اپنی وسیع انسانی برادری کی طرف سے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور وہ ہرگز ایک شریف قوم کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی جان و مال اور زبان و دل سے جہاد نہ کرے اپنی آزادی کو محفوظ رکھنا اپنے استقلال کی حمایت کرنا اور اپنے آپ کو شرارت کے تسلط سے بچانا یقیناً ایک قوم کا پہلا فرض ہے لیکن صرف یہی ایک فرض نہیں ہے جس کو ادا کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے بلکہ اس کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت سے تمام نوع بشری کی نجات کے لیے کوشش کرے انسانیت کے راستے سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو اس کی اخلاقی اور مادی اور روحانی ترقی میں حائل ہوں اور ظلم و تغیان بدی اور شرارت اور فتنہ و فساد کے خلاف اس وقت تک برابر جنگ کرتی رہے جب تک یہ شیطانی قوتیں دنیا میں باقی ہیں